ات مجھ بڑ عبرت زبردست بڑ عبرت کمن ہند خاطر پل ابسار خطر وال ہند خاطر اللہ تعالیٰ بصیرت چتا تر شد فکری کہ خدائی مدد کیا گو باسا بہرحال ام برٹ آؤ یہ واریاہ لُکھ تمو پرہن تم کلمہ مگر دنیاش لالچ آئی تمن بتھ تمو پور پتہ کلمہ یت من مثلا ابو حارثہ اس بوڑ زبردست پادر یم پنس بائس ونو دپنس ہے امس صاحبس خلاف مہ ون کھین خدا سند نبی تم دس ہے تیل کیا ٹھہ اعلان کران یل خدا سند نبی دپنس نا وچن یم بادشاہن کچہ خدمت کر اس جاگیر دتن روپیہ دتن عزت احتنام تو اگر اس کلمہ کلم یہ نہیں سوری یہ واپس اس روز نکین گویا کہ مال کے لالچ موجود کلمہ کہ کتی کتن تان ہند یہ حرام و راحت یہ تم اختیار اور ابدی دائمی نعمتوں نش محروم اس لیے پتہ فرمو اللہ تبارک دنیا کن عام لکن ہند مزاج ہوئی تم پنس زبردست نقصان کران لڑ پاڑ کر آخرت اور کینچن چیزن ہندس محبت من تم غالب یا گھن تک من یہ گھن تم غلبہ تم چیزن ہند اور تم پات بروٹ یہ بوزن کہین تر چیز کچ شی چیز زین زناس حب و شہوات امیک معنی گو لکھ کر فریفت تو دیوان نمو کینچو چیزو حب و شہوات گو چاہتن محبت کی زبردست محبت شہوت اصل معنی گو چاہت مگر یہ ناو یمن چیز نی چاہت آت فرموک من النساء کیا فرموک من النساء گو عورتیں فرموک یہ محبتوں میں ساری کھت گڈنک محبت اس انسانس پھسان تو پانس کن مائل میل ول بنینا نمبر نیچی نمبر ز نمبر ترے والقناتیر المقنطرہ من الزہب والفزہ امیک معنی گو سک تاند ڈ چاند ہند ڈیر تی چاند ول خل مسب ومہ بی گر نشان آسن ترائیت بیاک معنی گو سٹھا خوبصورت آسن پوٹ آسن دنیا سے عجیب و غریب گر تے عجیب عقل حران گسن والانعام انعام من سے مویشی کیا مویشی لفظ عام ات مز تیر تی ژھاول تی گپن تی موشی تی گڑ تی یم ساری وال حرف حرف گئی کھیتی کیا گئی ات مز خشک تی ات مز آبی تی پتہ کنگ زمین ٲستنس بادم زمین ٲستنس بادم کُلۍ ٲستنس تتہِ لفظی کھیتی باغات کھاہ زمین زراعت یم چیٖز یِمے شےٚ چیٖز کٔژ شےٚ فرمووُکھ کہِ یمن شن چیزن من سے لخ گرگ گمیت مبتلا گمیت کہیں چکن فکر ترن کہ اش آئی کہتی اش آئی کیا جی اش گسن کو مقصد زندگی بھی بنیو یہ سوال وہیں کتا پائیداری دیری شاہت پائی دیری کہتا چا سنس چاہیں دی یمن گھڑین تہرین چھاولین فرمو ذالک متاع الحیات دنیا ذالک متاع الحیات دنیا یہ دنیا یہ زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے کیا ہے متا کو معمولی سی پونجی علامہ شریف فرماؤ میں نا آو لفظ معنی ترم نفکری کی ان پاکن فرمو ام حسب تا انا اصحاب ال والرقیم کانو من آیاتنا عجبا اللہ تعالی فرماؤن کیا تشوا باسن یم کہف تو بیسو ہون میانیو آیاتو مز عجیب آیت میانیو چی امی کوتی عجیب عجیب کائنات اس مز نشینی تا تو دا لبز رقیب قلب ونک نکی بی جائے ونک قلب اللہ ما زمکشری فرمان مرودی رو کائنی تل پروردگارن ودگار کیاز فرمو رقیم قلب کیاز فرمو انہوں یو کس فون جو تیلی رقیم آج تیل بدل کا بگوی اس وارہ ہے نشمار حل گو نکی میں مطلب تو چنا سلا بگس گامن مسکوت گست شہرن مسکت آسان رالگڑ زبان گامش کرن پرون یہ سا یہ اردو تن پرانہ زمانہ بہ سا گوس بہر حال تلاشس مز مسا وچ اک دکٹ لڑکہ نابالغ لڑکہ سوان چوٹ نبرکن آن نس مے بہٕ و ما اس اَتے کَرو مُلاقاتہ کرو ہے مےٚ اوس لفظس أکِس مانہِ سان تہٕ بہٕ ووتُس تور خون اورٕ سو چار چشم ہوں چار چشم تھی ترن فکری وچمت چھوا چار چشم ہے یمس ڈیکس پہ تم گول دائر زن اچھن پہ کن یت تو یت تہ لیدر رنگ کن سات کرہنس ونس عام طور سے تمس ون چار چشم گو أمس ٹور چشم کس چھس اخ اصل بیس دون چشمن پہ بی کیا بی گول دائر زن ترزیو ہونین نظر ات تر تو چار چشم کیا وہ کم تہ ہونا اور سکھو سب نک سب کھت کو آٹھس پیٹھ بیورت تھی من چوٹ کھین بارال پہر کھن کو آڑائی تہنز موج ماجی دب زبن ہتا کمرو تہ میں یہ دن تھا یک آڑ کیا جو کھتو دبنس گیا اما جار رقیم جار رقیم وفی اونقی متعون تم نے تھا بکھتو سی آڑائی مجھے وڑا رقیم کس آؤ رقیم تو میں آسا تراؤں نظر یہ چار چشم کیا اس وفی انقی مطاون اور گردن مز اس مطا کیا ہو اس یہ چھو وار بوزن گردن مز کیا ہو اس سوال مطا کیا گو مطا گو تچھ تسیدش کیا نالیار آچن حیثیتا کھاں پریون دج آن سوچ سو ہونیس تمہیں کاتھ گردنگی تمہیں سواز گردنگی منز کیا اس مگر کیا آج چان تم ملٹری والن ہونی توہر بیلٹ توہر لائی سو روپیے دہ پندہ لائی تی کم از کم مگر تمس تس پرین دج اللہ تعالیٰ برمان ضالقہ متا الحا دنیا کے لوکو چھو تش دج کیا چھو یعنی حیثیت آ آئی انسانس یہ فکر اما یل بہ مر میز نیر سی یہ مسل تم سی آپ پو سی یور آو مسلہ اخ شخص گزریو تمسین کہیں اور مسل آوڑ وی پہ سا یہ لڑائی پراپرٹی پہ دپان بے واتس خپان تھی کہیں واتا واہ ویسے بوت ویسے ظہری رشتہ دار بہرحال دوپن تمس روپیے تیکس مجھ متہ کروڑ کرورس بینکس مز کس اکی باغ شیتر کنال کہ بیچ مہ سا دلیل ون کی انداز لگیو کتا پان آ گولمت ان روپیے جمع کرنس پہ اور یہ پراپرٹی بنانس پہ مگر یل مود تمس گاس تج تجس مز تمس تر فکر ہے پروردگار میری ساری زندگی گئی تباہ تو برباد مے آخرتس خطر کہین کورمت اور اگر وہ زکات آشن دزمز کہین تو لاگنس میں نارت تت اور حقوق آشن برابر کرمت کہین پہ چھس تہ کھانا خاندار نن شر زر بوے نینہ کہین انداز لگو دنیا یہ تمائی دنیا کوت توتہ اچھا کن شر ور دپان بلائے ون بن تو کر تو شر کرن آرام مگر امس کہین کوتا نقصان گو امس اور اگر کن شر آن تو پتہ کیا زن گو شر کیا واتن کہین نو تت عالم الگ الگ تت الگ الگ حساب تت تت الگ الگ حساب پانس اڑ آن ہور اڑ آن یور اس لیے فرمو کہ یم چیز ہسا متا اک معمولی کینچن دون ہند نفع اور بھی نفع تھی کتہ تلان انسان اک دہ میرے شخص شخص اخ تو تم سن تعارف اس میں شہر کرنمت اک دپ یہ بلائے پسان اگاد گا ون آؤ سہ مے نش تہ تمس کی گا شا چھ مے سا وا وجہ سہ چل لے سہرس تین پہ شنگہ دونوں بے قراری تو گئی بے قراری امس راتس ہوشیارے گومت کمن کمنس تو انجوس نی ام پہ آو یور من آس پنہ گاڑی مجھ آمد مس خبر مبر ما کر نا صحت ویت بہت بیس جائے حس دپن ہے میں نے ان گاڑ سیت کہین مس کیا دپن ہے کتان اصل کے ام کور حساب پیٹرول کوتا دج جی، یور توڑ کرائے کوتا میل بہرحال حال آج گت واری وری ام سات میں 8 کروڑ بنکس مز کس 8 کروڑ میں چھ مس بات تی کھاون مگر آب تکیا تم سوس نو وائن تی وین کی سوس چون سو راسس نونو رستی کیا نونو رستی ہا کر رس تو امیشن یہاں دی نیبوچ مخلوق سے انداز گو دنیا من دنیا چھن انسان ہکان استعمال کرتہ کن بنی چیز کہین بہرحال پتہ گو سی یمہ عالم تو اک دگاد تمس اک دور سے چند جی چند جی تم اگاد پنجی جائے اراد کہ 8 کروڑ بنکس من اگر یہ یو یوت دی نیرن خبر کس لچ یل راتس کھنڈس پتہ لوگس تم دن زیے کت تف تلو بہرحال یہ ہے متائی دنیا اور یہ ہے دنیا کی لالچ حب دنیا راسکلی خطیت وہ و اللہ تعالیٰ فرما متاع الحیات دنیا دنیای زندگی ہند دا معمولی اک سامانہ اکشی ناسنس برابر پونجی اس کو کہتے ہیں اردو والے پونجی سوال تیل کت اصل تل خود یہ نا پائیدار تو پائیدار کتھ یہ معمولی تو اصل حسن المعاب واللہ اللہ فرمایا کہ اچھا ٹھکانہ تو اللہ کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ تو بہترین ٹھکانہ اعلیٰ درجے کا تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہے جنت کیا ہے جنت پر اللہ تعالیٰ اعلان فرما کہ دنیا کے لکن تر فکر یہ یوتھ اڑ کہنا اڑا بڑی مہین کیا تھوک نا بڑی کمن لکٹن کیا تھو ناو اس یوتا دنیا سن مشغول آج نا تمسا اس یوتا آخرت من یازی نقصان اسو حدیث پاک اسم اس بلکل تائش اس یوتا جوٹ کاربار آج ہے زیوتا بڑا آج ہے باغات وغیر اگر سوچ جانن کی آخرت اعتبار آج ہے پاتواریا یعنی مشغولیات چیزنا جاد ہے تو ہم کو الٹو شن فرماؤ کی تی فرمائیو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممن لوکن قل فرمائیو حضر ابو کیا میں تم کو بتا دوں کیا میں آپ کو خبردار کروں بخیر بخیر من من ذالکم ذالکم اس اس سے سے زیادہ زیادہ بہتر بہتر چیز بہت ان تمام چیزوں سے سوال کن چیزوں سے بہتر اولاد سے سونے اور چاندی سے عمدہ گھوڑوں سے اور تیر ساول گپن اور کھا اور باغ اور ڈونکل ڈھونکل مطلب چر کل فکر کل برد کل ام کو بہتر کس کے لیے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں اللہ سے کسے ڈرتے ہیں جو متقی ہے پریزگار ہیں یہ چیزیں اللہ نے ان کو دے رکھی ہیں لیکن ان کے دل میں نہیں ان کے ہاں تم ترائن کٹائی موجب جمعہ کی ہیں تم ترائن کٹائی موجب نماز گڑائی موجود کریں گے تم پنس معاملات اس نقصان اپنے معاملات کرتے رہتے ہیں ان کا معلوم ہے یہ تو تماشا ہے آج ہے کل نہیں اور اگر اتھی روز اگر پانے مود مکلو کسے اس لیے فرمایا اس سے بہترین چیزیں جو ہے اللہ کے پاس ہے متقی کے لیے اندر اب بھیم ان کے رب کے پاس کن کے پاس اب کیا کیا چیزیں ہیں یہ بہت گہرا مضمون ہے اس کو سن لیجیے جنتوں سر سبز باغات ہیں کیا ہیں تجری چلتی ہیں من ہاں ان باغوں کے نیچے الانہار نہرے امیک معنی گو کہ مجھ پکن نہر کیا پکن مکان کے پہن آنگن مجھ پکن بڑھ بڑ زبردست کل شان بیات مانے گو کہ مکان و تیل پکن کل تجری من لگیت کیا پھٹ لگیت شیش پگت پکن جو انسان آنگن مجھ اچھے پیٹ شیش مڑت اور تر کن پکان آب کیا منظر اس ہے نا کیسا لطف ہوگا خالدین کچن قوان خطر خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے فیہا اس جنت میں ایک چیز ہو گئی وَأَزْوَاجٌ ان کی بیویاں ہوں گی متافرت پاک و صاف دو چیزیں ہو گئی ورضوان من اللہ اور اس سے بہت بڑی چیز اللہ کی خوشنودی اور رضامندی من اللہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا واللہ بصیر بالعباد اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والے اپنے بندوں کو کہ کیا کر رہے ہیں کتنا کیا کس نے کیا کیوں کیا کیا اخلاص ہے شیو چیزوں بدل کر ایک اختیار چیزوں تذکر یہ مجھے بتانا ہے ہاں اور چیزہ بدل کر چیز کری تذکر کرنے کے شے <coughs> عربی میں سونے کو کہتے ہیں زہب کیا یہ یاد رکھنا یہ نکلا ہے زہاب سے کس سے زہاب منے گیا زہاب منے ذہاب تو سونے کو زہاب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فوراً چلا جاتا ہے معلوم سمجھو کہ دے پائیداری اور چاندی کو فضہ کہتے ہیں کیا چاندی یہ نکلا ہے ان فضاد سے اس کا مطلب ہے جدا ہونے والی چیز کیا اللہ تعالی نے فرمایا سونا اور چاندی سوار رکن کیا ہے روپے پیسے تو اصل وہ تو چاندی اور سونے کا غلام ہے وہ تو چاندی اور سونے کیا ہے سوچو رشید سو کیا کی تو ہاں؟ کیا I promise to pay the sum of hundred rupees معلوم کس سمجھ سے مالک تو روپے پیسوں کا تو مسئلہ ہی نہیں سونا اور چاندی جو اصل ہے اس کو اللہ نے فرمایا ایک کا نام زہاب ایک کا انفزاز یعنی ایک تو بھاگنے والا ہے ختم ہونے والا ہے دوسرا جدا ہونے والا ہے اس لیے سونا بھی ختم ہو جائے گا اور چاندی بھی جدا ہو جائے گی آدمی اکیلا رہے گا کچھ بھی نہیں اس کے پاس رہے گا اگر دس کافی دتواز اگر نہیں تو نہیں مکلو کسے گنجائے اس لیے فرمایا سونا اور چاندی اللہ تعالیٰ نے دیکھیے تین چیزیں کیا ہے سب سے پہلے تذکرہ آیا تھا عورتوں کا کس کا عورتوں کا شن چیزن مقابل کو ترن چیزن ہن تذکر پروردگار نمبر آٹھ سر سبز باغات کیا دویم پاکیزہ عورتیں تریم رضا ودا بندی بس سوال شم چیزن کے ساتھ شہ چیز اور تری کیا جائے فرم اولاد کا ذکر اس لیے نہیں کیا اولاد سن ذکر کو کہ ہے موجود تو دنیا میں تو انسان اولاد کی محبت اس لیے کرتا ہے کہ اولاد سے اس کو اپنے کاموں میں مدد ملے کیا ملے دباً بے پت گوس روز گرس دزوش میں دا کے رہنم اس لیے یا بڑو یہ لگا ستا جے کرنم خدمت کیا کرنم خدمت کر رہے جے دبن نانو جانا آو دادو جانا آو خدمت کرنم اور تاکہ میون ناو روز زندہ آنسا پھلا انتان دان آخرت میں اس کی ضرورت ہی نہیں آخرت میں اس کی معاملہ ہی ختم یہ لئے پانے موجود شہد تھی صحت مند شہد تھی بیمار دکھا اس نظام بڑھ دکھا اس نظام امیزہ چھتا اولاد چھتا چھسکت کی تھی بیشنا بیاک مسئلہ اگر کی اولاد جنتس گئی تم چت کر چاہے اولاد سان اس لیے فرموخ اولاد کا تذکرہ نہیں ہو کیا اولاد کا تذکرہ اور مرد تو چس ضرور تھس نے لڑائی کریں دبنس وارہ نفر کیا کریں تو لڑائی تو وہاں کرنی نہیں اور زمینداری کرنی لہٰذا نفر اس لیے اولاد کا تذکرہ نہیں کیا کیونکہ یہ خود بھی فنا نہیں ہوگا اور کسی وائرس کی بھی کوئی ضرورت نہیں رہے گی اس لیے فرمایا کہ بھائی وہاں تو اولاد ہوں گے نہیں معاملہ یہ ختم سوال دنیا سے وارحانو اولاد تمنا تم روز نہ اولادی ہی کرے کہاں تمنا تھی جی؟ فرمایا جو آدمی وہاں اولاد کی تمنا کرے گا منٹوں میں اسی وقت اللہ تعالیٰ اس کو اولاد عطا فرمائیں گے حمل بھی ٹھہرے گا اسی وقت واضح حمل بھی ہو جائے گا اور جوان بھی ہو جائے گا مالس خود بوڑھ مال خود تو سیکنڈوں میں سب کا مجھے تما دنیا اس یہ وہی نیچی کچھ قص گیس نہیں کچھ عید تو کی تھی دنس مکلو کسے اس لیے فرمایا اس کا تذکرہ ہی نہیں سوال سونے اور چاندی کا تذکرہ کیوں نہیں کیا کہنے کہ سونے اور چاندی دنیا میں اس لیے ہے تاکہ چیزیں خریدیں چائے آئیں گے تو ملائیں آئیں گے باتیں آئیں گے اور کیا کیا آئیں گے تو وہاں تو اس کی چیز ضرورت ہی نہیں تجمیل سوری مفتی کیا بیل اسے نہ سونے کی ضرورت نہ چاندی کی پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب سارا ہی جنت سونے کا ہے اور چاندی کا ہے تو الگ سے سونے اور چاندی کی ضرورت ہی کیا ہے اور حدیث پاک میں ہے کہ وہاں محلات ایسے ہیں ایک انٹ سونے کی ایک انٹ چاندی کی دون ہیما جنتان آج پر صبح امام صاحب نواز سورہ رحمان تو وہاں تو فرمایا کہ دو جنت ہوں گی اور تاکہ روایت میں آگ جنت آئے سن سن سورے بیاکہ کا ہوں سن سن جنت سن تو سم سن سن ہیڈ سن سند سامان بھی سن دنیا من ہوں استعمال کرت مرد کہین لگت کہین اور زن ہوں برتن وغیرہ استعمال کرت آن سن سندی گلاس سن سندی چمچہ سن سندی رکاب سن سند سوری اس سی سون اور چاندی کا تذکرہ نہیں کیا کیونکہ آخرت کے اعتبار سے یہ کوئی ذکر کرنے والی چیز اب اس کے بعد آیا تھا گوڑو کا تذکرہ کیا گر اچھا تمہ کا چیز تو وہاں تو آدمی جو جائے گا نا تو یاقوت کے گوڑے ہوں گے یہ یہ گوشت کے گوڑے یم گاس چند اولا تو ضرورت نہیں ہوگی اور اگر ہوگی تو یاقوت کے گوڑے پر بیٹھے گا بٹن دبائے گا اور پھٹ سے پہنچے گا یوت تو ناشتہ اس لیے جنت میں اس کا بھی کام نہیں سوال کھیتی باڑی آج کیا کری کر ویڈیو کلنگلنگ کیا کرتا جی؟ اور امریکن تریلس تب کیا کریں وہاں تو اس کی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہاں ہر چیز مہیا ہے کھیتی کھیتی کا تذکرہ آخر میں کیا اس لیے کہ کھیتی کے ساتھ دلچسپی آخر میں ہوتی ہے اچنے اچھا محنت پہ ون کٹائی گڑائی وغیرہ ہوم چیز سون چند روپیم چیز تھی اس لیے تین چیزوں کے چھ چیزوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کتنی چیز فرمائی جی، جی۔ آپ دیکھو سب سے پہلا تذکرہ کیا جنت کا اس میں سر سب شادہ بھی ہوگی اور مکانت سب ہوں گے اور حوروں کا تذکرہ کیا کس کا حوروں کا تذکرہ کیا دنیا والی بیوی بھی ہوگی اگر وہ جنت میں گئی تو دونوں ہوں گے وہاں اس لیے کافی سمجھا تو ہوروں کا تذکرہ الگ کیا اور ولکم فیا ماں تشتحین جو جی چاہے وہ مل جائے گا جامع اعلان کیا کیا تو سب سے پہلے جنت کا تذکرہ حوروں کا تذکرہ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا میری رضامندی میری اور یہ رضامندی سب سے بڑی چیز ہے حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ فرمائے غیر جنتی ہی اور تیما گیس بھی کے نحض فروغاز دم و سو چیز اس نے جی کیا کہ میں تم سے راضی ہوا اب کبھی بھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا اور اس لیے فرمایا اد دنیا ملعونتن دنیا ملعون ہے وہ ملعون معافی اور جو کچھ دنیا میں وہ بھی ملعون ہے اللہ مبتغی ابی وجہ اللہ مگر وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کا ذریعہ بنایا جائے اگر مال و دولت بنون خدا سند مندی ہوں ذریعے تو یہ چیزیں کیا ہیں ہاں، پھر ملعون نہیں ہے اللہ ذکر اللہ وما والا ہو اللہ کا ذکر یہ اس سے مستثنا ہے لانت سے اور جو چیزیں اللہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں او عالمن او متعلمن یا پڑھنے والا اور پڑھانے والا پڑھنے والا اور یہ سب مستثنہ ہیں اسے چھ چیزوں کے مقابلے میں کتنی چیزیں بیان کی گئی تین چیزیں